بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل اکویشنس ہم نے گزشتہ آٹھ لیکچرز میں ڈفرینشیل اکویشنس کے بارے میں مختلف معلومات حاصل کی مختلف ڈفرینشیل اکویشنس ہم نے پڑھی دیکھیں سالو کی آج بھی اسی ڈفرینشیل اکویشنس کو آگے لے کے چل رہے ہیں لیکن آج ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے ان ایکسرسائز کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کاپی ہو نوٹ بک ہو پیپر ہو پینسل ہو اگر نہیں ہے تو بیگ میں سے نکال لیں تیاری کریں تاکہ ہم ساتھ ساتھ کرتے چلیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ آدمی جب ساتھ ساتھ کرتا ہے یعنی جب ریاض کرتا ہے اگر گانا سیکھ رہا ہے تو ساتھ کے ساتھ ساتھ اگر پریکٹس کرے تو بڑا مزہ آتا ہے اسی طریقے سے اگر گیم کھیل رہا ہے یا گیم سیکھ رہا ہے تو ساتھ کے ساتھ ساتھ اگر کام پریکٹس کرے تو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اس میں آسانی رہتی ہے اس میں سہل ہو جاتا ہے تو جب تک کاپی پینسلس نکالیں آپ کو اسکرین پہ بھی دیکھنا ہوگا آپ کو میری آواز بھی سننی ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کو کرنا بھی ہوگا یہ تینوں چیزیں تو آج آپ کے ٹینشن کی بہت سخت ضرورت ہوگی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج lecture number nine differential equation lecture number nine آج ہم نے اس میں کیا کرنی ہے بہت ساری ایکسرسائز کرنی ہے بہت ساری ایگزامپلس کرنی ہے اور ایگزامپلس کو جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ ساتھ ساتھ کریے گا میں سلو سلو چلوں گا لیکن آپ کی تو اسپیڈ ماشاء اللہ سے کافی تیز ہو گئی ہوگی تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں پہلی سلائیڈ دیکھتے ہیں اور پہلی اگزامپل لیتے ہیں پہلی اگزامپل ہمارے پاس ہے Y dash is equal to X square plus Y square over X Y یہ اگر پہلے ایگزامپل آپ نے نہیں کیا ہے تو آج کر لیجیے وائی ڈیش ہم نے پہلے بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے D Y by D X کو یہ میں نے وائی ڈیش اس لیے لکھ دیا ہے شاید اپنی سستی کو چھپانے کے لیے تاکہ زیادہ ٹائپ نہ کرنا پڑے لیکن Y dash is equal to X square plus Y square divide by X Y یہ کون سی اکویشن ہے یہ کون سی اکویشن ہے اس کو اگر کرنے کے لیے تھوڑا سا ریوائز کر لیں ریوائز ہم نے کیا کیا پچھلے جو لیکچرس ہیں اگر اس میں دیکھیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سارے کے سارے کی آج اپلیکیشن ہے تو میں دو چار منٹ آپ کے ساتھ لگاتا ہوں تاکہ آپ کی میموریز ریفریش ہو جائیں آپ کے دماغ میں یہ چیزیں ازبر ہو جائیں ڈفرینشیل اکویشن جب ہم نے اسٹارٹ کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ڈیفرنشیل اکویشن کے آرڈر ہوتے ہیں ایک فرسٹ آرڈر ایک ہائر آرڈر تو ہم نے ابھی جو ڈفرینشیل اکویشن اب تک پڑھی ہیں وہ ڈفرینشیل اکویشن فرسٹ آرڈر کی تھی اس کو سالو کرنے کے کئی طریقے کار ہیں پہلا طریقہ کار تھا کہ جس میں ہم نے ویریبلس کو سیپریٹ کیا تھا الگ الگ کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو انٹیگریٹ کیا تھا ٹھیک ہے سیکنڈ ہم نے میتھڈ آپ کو بتایا تھا کہ جس میں ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن بتائی تھی اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار کیا تھا کہ Y is equal to V X یا Y is equal to W X ہم سبسٹیچیوٹ کیا کر دیتے تھے وہاں پر اور اس کے بعد D Y by D X to V plus X D Y by D X یہ ہمارے پاس کیا کہا میں نے دوبارہ سن لیں کہ وائی ڈیش یا D Y by D X to V plus X D V by D X یہ ہم نے وہاں پہ سبسٹیچیوٹ کرتے تھے ہم ہوموجینس اکویشن کو سالو کرتے تھے تھرڈ ہمارے پاس ہم نے آپ کو بتایا تھا equation reducible to homogeneous form تھی اس کے بعد ہمارے پاس ایکزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن تھی اور لاسٹ میں ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر ٹیکنیکس یا لینئر ڈیفرنشیل اکویشن ہم نے سالو کی تھی یہی ٹیکنیکس کوئی نہ کوئی ان ایگزامپلس کے اندر لگانی ہے جو ایگزامپلس ہم آج کریں گے جو ہم ایکسرسائز آپ کے ساتھ آج کر رہے ہیں تو ایکسرسائز یا ایگزامپل جو ہم نے جہاں سے چھوڑی تھی وہیں پہ آتے ہیں کہ کیسے سالو کریں گے اب ہم نے کیا کیا کہ ہم سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں Y is equal to W X جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈبلو جو ہے آربیٹری ویریبل ہے جس کے اندر آپ ڈبلو رکھ سکتے ہیں وی رکھ سکتے ہیں کیو رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے میں نے اس لیے جان بوجھ کے آپ کے لیے رکھا ہے تاکہ پریکٹس ہو جائے اور آپ کو رٹا نہ ہو کہ ہمیشہ Y is equal to V X ہی رکھنا ہے اگر آپ اس میں کانفیڈینس فیل کرتے ہیں تو اسی کے اندر وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں but what we have done here Y is equal to W X لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ Y is equal to W X کیوں رکھا ہے اس لیے ہم نے اس کو سبسٹیچیوٹ کیا ہے یا اس کی ویلو ہم نے یوں رکھی ہے کہ جو اوریجنل ڈیفرنشیل اکویشن ہے وہ ہوموجینس فارم کی ہے آپ نے اس کو غور کیا ہوگا کہ Y dash is equal to X square plus Y square divide by X Y simple سی ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن ہے اگر ہم یہ سبسٹیوشن کریں گے تو ہمارے پاس اس ڈیفرنشیل اکویشن کا حل آ جائے گا ہم اس کو سالو کر سکیں گے جب Y is equal to W X ہے تو D Y by D X اس کے برابر ہو جائے گا W plus X D W by D X یہ سبسٹیوشن کر لیں آپ تو ہمارے پاس دیکھتے ہیں سبسٹیوشن کرنے کے بعد ہمارے پاس ڈیفرنشیل اکویشن کس شکل کی بنتی ہے یہ نئی ڈیفرنشیل اکویشن آ گئی کون سی آئی آپ کے پاس plus X D W by D X یعنی یہ ڈیش کی ویلو یا D Y by D S کی ویلو نے سبسٹیچیوٹ کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس تھا X square plus Y square divide by X Y اب وائی کی جگہ ڈبلو ایکس رکھنا ہے اس میں سے کامن نکالیں گے آپ کے پاس ایکس اسکوائر کینسل ہو جائے گا نیومریٹر اور ڈنومیٹر کے اندر تو آپ کے پاس بچ جائے گا ون اوور پلس ڈبلو اب اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کریں اور جبرا لگائیں آپ کی بھی پینسل بے چین ہو رہی ہوگی جلدی سے اس کو کاٹ دیں ڈبلو کو دونوں سائڈ سے تو آپ کے پاس بڑی سمپل سی بہت ہی آسان اور ڈفرینشیل ڈیفرنشیل ڈیفرنشیل بن گئی وہ کیا ہے آپ کے پاس W W D D is equal to X X by اب یہ جو اکویشن ہے اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں کس طریقے سے کیونکہ ویریبل تو ہم نے سیپریٹ کر لیے دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر لیں اور آپ کے پاس جواب آ جانا چاہیے کر لیا ہے جواب دیکھیں چیک کریں کیا یہی جواب آ رہا ہے آپ کے پاس جی یہی جواب آنا چاہیے کہ W square by two is equal to log X plus log C اب یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لاکس کیوں لگایا ہے یہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے آپ کی مرضی سی لگا لیں اے لگا لیں بی لگا لیں مجھے آسان لگا اچھا لگا لاک سی لگا لیا اس لیے لگا لیا کیونکہ لاگ کی پراپرٹی لگا لوں گا log X plus log C will be equal to log of C X تو اگر ہم ڈبلو کی ویلو دوبارہ سے سبسٹیچیوٹ کر دیں وہ کیا تھی ہمارے پاس Y by X Y Y is is to to V X X W substitute کیا تھا تو کیا ہو گیا ہمارے پاس W is equal to Y by X تو Y square to two X square log natural X C یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا آسان جواب تھا یہ آسان اکویشن تھی یہ جب اکویشن میں جب سالو کر رہا ہوتا ہوں تو شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ سوال بہت آسان ہے ایسا آسان بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اب آپ کو ساری ٹیکنیکس پتہ چل گئی ہیں تو آپ اس کو سالو کرتے رہتے ہیں اور آپ نے بہت سارے سوال سالو کر لیے ہیں تو اس لیے آپ کو یہ آسان لگ رہا ہے اور انشاءاللہ شاء آگے بھی آسان ہوتا چلا جائے گا تو ڈیفرنشل اکویشن فرسٹ آرڈر کا سولوشن ہم نے دیکھا ہم نے پہلی ایگزامپل سالو کی اب اس کے بعد ہم دوسری ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں جناب دوسری ایگزامپل ہمارے پاس کیا آئی ہے ایگزامپل ٹو ہم نے لے لی ہے D Y by D X two under root X Y minus Y by X کیا یہ بھی ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن ہے یا نہیں ہے یا اس کے اندر ہم ویریبل کو سیپریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں میرے خیال میں اس وقت اس اسٹیج کے اندر اگر آپ اس اکویشن کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت ہم اس حالت کے اندر اس کے ویریبل کو سیپریٹ نہیں کر سکتے ہیں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ لینئر ڈفرینشیل اکویشن ہے یا یہ ایگزیکٹ ہے لیکن نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک ہوموجینس فارم کی کچھ ڈفرینشیل اکویشن ہے ٹرائی کرنے میں کوئی حج نہیں ہے کونے پہ کر کے دیکھ لیں پینسل سے کر کے دیکھ لیں بعد میں کاٹ لیجیے گا لیکن میرا خیال میں یہ ہوموجینس ڈیفرینشیل اکویشن ہی ہوتی ہے نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس کیا کیا ہم نے وہی Y is equal to W X اب یہ جو سبسٹیوشن کرنا ہے یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ ہو جانا چاہیے آپ کے پاس جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ D Y by D X ہے وہ کس کے برابر ہے W plus X D W by D X اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ سبسٹیچیوٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس جو انڈر روٹ ایکس وائی تھا اس کے اندر ویلو کرے ناؤ دی اکویشن آفٹر سبسٹیچیوشن ول بی ڈبلو پلس ایکس ڈی ڈبلو بائی ڈی ایکس از اکول ٹو ٹو ود ان انڈر روٹ ایکس ڈبلو ایکس مائنس ایکس ڈبلو اوور ایکس اب نظر آ رہا ہے اس کے اندر سے کہ ایکس اوپر سے کامن نکال کے آپ کینسل کر دیں گے تو اکویشن سمپلیفائی ہونے کے بعد اگر ڈبلو کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی لے کے جائیں گے تو آپ کے پاس اکویشن کیا بن جائے گی X D W by D X is equal to two under root W minus two W ذرا احتیاط کیجیے گا کہ یہ ٹو انڈر روٹ ڈبلو اور مائنس ٹو ڈبلو کو آپس میں کینسل نہ کر دیجیے گا مجھے پتا ہے کہ آپ ایڈوانسڈ سیمسٹرس میں ہیں کاٹیں گے نہیں کینسل نہیں کریں گے لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہوتی ہے یہ میں آپ کو وارننگ دیتا چلوں کہ ہمیشہ جو ایکسیڈنٹ کرتا ہے وہ ایکسپرٹ ڈرائیور کرتا ہے کبھی اناڑی ڈرائیور نے کبھی ٹکر نہیں کی وہ اسی وقت ایکسیڈنٹ ہوتی ہے ایکسیڈنٹ اسی وقت ہوتا ہے جس وقت کہ آپ گاڑی کو روڈ پہ لے کے جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ماہر ڈرائیور بن گئے تو یہی چیز یہی خطرہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کے لیے کہ آپ جلدی میں تیزی میں کچھ اسٹیپس کو اومٹ کر جائیں کینسل کر جائیں تو آگے چلتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ اسٹیپ میں سمپلیفائی ہونے کے بعد کیا آتا ہے ہمارے پاس یہ آ گیا D W over two two under root W W minus is equal D X X by کیا ہو گیا ہمارے پاس ہمارے پاس اب یہ جو ڈیفرنشیل اکویشن آ گئی نئی ریوائز ڈیفرنشیل اکویشن یہ بالکل وہی سب سے پہلے والی ڈیفرنشیل اکویشن ہو گئی جس کے اندر ہم نے ویریبل کو سیپریٹ کرنا ہوتا تھا یہاں پہ ویریبل سیپریٹ ہو گئے ہیں اب انٹیگریشن ہے اور انٹیگریشن ہم نے ایف ایس سی کے سیکنڈ ایئر کی میتھمیٹکس میں انٹیگریشن کی تھی یہ وہی انٹیگریشن کا سوال ہے شاید آپ کے بھی امتحان کے اندر یہ آیا ہوگا اور آپ نے بڑے کانفیڈینس کے ساتھ کیا ہوگا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی سالو کرتے ہیں یہاں پر اور اس کا جواب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اسی سلائڈ کو اگر آپ غور سے دیکھیے تو ہم نے انٹیگریشن کی ہے نیکسٹ ایج میں نیکسٹ اسٹیپ کے اندر D W over two under W into one minus under root W اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ کا انٹیگریٹ بڑا آسان ہے ڈی ایکس بائی ایکس کا اب چاہے آپ سب کر لیں چاہے آپ اس کو الگ کر کے انٹیگریٹ کر لیں کیسے بھی لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہاں پہ انڈر ٹی سبسٹیچیوٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے یہی نیکسٹ سلائڈ کے اندر صرف انٹیگریشن ہی ہے کیسے آ گیا integration of one over one minus T D T is equal اور ٹی میں نے کیا سبسٹیچیوشن کیا ہے انڈر روٹ یا W is to T square substitute کر دیا تھا اب اس کو دونوں سائڈ کو اگر آپ انٹیگریٹ کر لیں تو آپ کے پاس کیا آ گیا minus log natural of one minus T is equal to log natural of C X اس میں دو اسٹیپ کر دیے کہ ڈی ایکس بائی ایکس کو انٹیگریٹ کیا تو لاگ ایکس آیا تھا اور اس کے ساتھ constant of integration log of C لگا لیا ہمارے پاس آ گیا minus log natural one minus T is equal to log natural X C دونوں سائڈ سے لاگ ہٹائیں ٹی کی ویلو سبسٹیچیوٹ کر دیں اور اس کے بعد ٹی کی value in terms of W substitute کریں گے ڈبلو کی value in terms of X and Y substitute کریں گے تو آپ کے پاس الٹیمیٹ آنسر آ جائے گا کیا یہی جواب آیا ہے چیک کر لیں one minus Y by X whole to the power minus one is equal to X C دیکھیے کسی وقت مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جس طریقے سے تیزی سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ تیزی سے غلطی کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں بھی کسی وقت جلدی میں شاید کسی غلطی کر سکتا ہوں اگر کہیں غلطی کر جاؤں تو آپ مجھے ریمائنڈ ضرور کرا دیجیے گا یہ جو بھی ہم نے دونوں ڈفرینشیل اکویشنز لی تو ہوموجینس فارم کی تھی ٹھیک ہے یہ بائی چانس آ گئی ٹھیک ہے میں نے بھی اس طریقے سے کیا ہوا تھا کہ ایک پٹاری کے اندر سارے سوال ڈالے تھے اٹھاتا گیا تھا جو بھی سوال آ گیا کیونکہ امتحان میں یہ کسی جگہ پریکٹیکل لائف کے اندر آپ کو یہ تو نہیں بتایا جائے گا کہ جی آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے خدا نہ خواصہ اور اس کے اندر آپ نے ویریبل سیپریبل فارم کی اکویشن لگانی ایسا نہیں ہوگا زندگی کے اندر ہر وقت انہونی چیزیں ہوتی ہیں اور امتحان میں بھی زیادہ تر انہونی چیزیں ہوتی ہیں پریکٹس اسی لیے ہر چیز کی کرائی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ تیار ہو جائیں ہر ایونچولیٹی کو فیس کرنے کے لیے ٹھیک ہے اللہ نہ کرے کسی وقت ایونچولیٹی آتی آئے تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں یا تیار کیے جاتے ہیں تو اب ہم دوسری ایگزامپل کی طرف آتے ہیں ایگزامپل نمبر تھری دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی آتی ہے پورا کس کے نصیب میں آتا ہے کون سے فارم آف ڈیفرنشیل اکویشن ہمارے پاس آتی ہے ایگزامپل نمبر تھری ہمارے پاس ہے two Y square X minus three D X plus two Y X square plus four D Y is equal to zero ہاں ہاں پریشان نہ ہوں آپ جلدی جلدی کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کون سی ڈیفرنشیل اکویشن ہے ایگزیکٹ ہے بڑی اچھی بات ہے آپ نے ایم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے صحیح کیا ہے یا یہ بھی ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن ہے دیکھیں کیا ہے یا نہیں ہے میں نے شاید اس طرح سے لکھ دی ہو کہ ڈی وائی کو ایک طرف کر دیا ڈی ایس کو چیک کر لیں میرا خیال میں ڈیفرنشیل یہ ہوموجینس نہیں ہوگی آپ نے صحیح گیس کیا تھا کہ ہم اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے فارم کے کے اندر اندر اس کیا طریقہ کار تھا کہ ایم کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے تھے این کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے پھر ایم کو ہم ڈیفرینشیٹ کرتے تھے کس ویریبل کے ساتھ یہ ہم نیکسٹ اسٹیپ میں کرتے جاتے ہیں جی پہلی چیز یہ ہے کہ ایم یہاں پر ہمارے پاس ہے two Y square X minus three اور این ہمارے پاس کیا آ گیا two Y X square plus four M کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے partially with respect to Y اور این کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے partially with respect to X اور دیکھنا ہے کہ ان دونوں کی ویلو برابر آنی چاہیے اگر برابر نہیں آئے گی تو ایگزیکٹ نہیں ہوگا اگر برابر آ جائے گی تو ایگزیکٹ ڈیفرینشیل اکویشن ہوگی تو ایم کو ڈیفرینشیٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو کیا کرنا ہے respect to Y curly M by curly Y partial differential of M with respect to Y which will be equal to two Y square کا ڈیریویٹو کیا آئے گا فور وائی ایکس اور تھری کا ڈیفرینشیو زیرو ہو جائے گا تو curly M by curly Y will be equal to four X Y اور سیکنڈ جو آپ کے پاس ہے اکویشن یعنی این کی value that is equal to two Y X square minus four اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا فور ایکس وائی یعنی curly M by curly Y is equal to curly N by curly X اور دونوں کی ویلو فور ایکس وائی آئی اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو ڈیفرنشیل اکویشن دی ہوئی ہے یہ ایگزیکٹ ہے ہم اس کو اس فارم سے سالو کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے ایک دفعہ پھر وارننگ میں دے رہا ہوں پھر آپ کو میں محتاط کر رہا ہوں کہ آپ ڈفرینشیل اکویشن کی شکل پہ مت جائیے گا کہ کبھی یہ ایک طرف ہی سارے ویریبلس لکھ دیے جائیں گے کبھی ڈی وائی کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے لکھ دیا جائے گا کبھی ڈی ایکس کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا تو جو اصول ہیں جو آپ کے پاس رولز ہیں ان کو فالو کیجیے گا تو آپ کے پاس اکویشن کا سولوشن آسانی سے آ جائے گا اس طریقے سے اس کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں جو ہمیں طریقہ کار بتائے تھے جو ہمارے پاس پروسیجر موجود ہیں وہ ایک فرما موجود ہے اس فرمے کے اندر ڈالیں گے وہ اسٹیپ اسٹیپ فالو کرتے جائیں گے اور ہمارے پاس جواب آئے گا نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہمارے پاس partial derivative of F with respect to X یعنی کہ یہ جو ویلو تھی ہمارے پاس ایم کی ہم نے یہ رکھ لی two Y square X minus three اب دونوں سائڈ کو اگر ہم انٹیگریٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا ویلو آف ایف اور ویلو ایف کیا جائے گی ہمارے پاس X square Y square minus three X plus H Y جب میں یہ بتا رہا تھا ایکزیکٹ اکویشن تو میں نے بتایا تھا یہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہم ایک فنکشن آف وائی لیتے ہیں کیونکہ یہ ہم پارشلی انٹیگریٹ کر رہے ہیں with with respect respect to to X یعنی وائی انٹیگریٹ نہیں کر رہے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ایف ایکس وائی آ گیا ہے اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو وائی اور کمپیئر کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہمارے پاس این کی ویلو دی ہوئی تھی تو یہ دو اسٹیپ کرنے کے بعد یہاں سے ہم ایچ وائی کی یا پہلے ایچ ڈیش وائی کی ویلو معلوم کریں گے پھر ایچ وائی کی ویلو معلوم کریں گے انٹیگریشن کرنے کے بعد تو ہمارے پاس ایچ وائی کی ویلو آ جائے گی اور پھر اس کا ہم جواب لکھیں گے نیکسٹ سلائڈ میں کچھ یہی ہے ہم نے کیا کیا اس کو پارشلی ڈیریویٹو کیا ود رسپیکٹ ٹو میں نے کیا کہا غلط کا شاید پارشلی ڈیفرینشیٹ کریں with respect to Y curly F by curly Y is equal to two X square Y plus H dash Y اس کو کمپیئر کریں آپ این کے ساتھ H dash Y is equal to four یعنی کہ derivative of H with respect to Y is equal to four ٹھیک ہے جی اس کو انٹیگریٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا H Y is equal to four Y plus اندر کانسٹنٹ سی تو یہ آ گیا آپ کے پاس H Y is equal to four Y plus C تو ہمارے پاس سولوشن جو آ گیا اس ڈیفرنشیل اکویشن کا X square plus Y square minus three X plus four Y is equal to C C one کچھ بھی لکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کانسٹنٹ انٹیگریشن ہے لیکن کسی وقت آپ کے پاس اگر انیشیل ویلو پرابلم دیا ہوا ہے یا کوئی باؤنڈری ویلو پرابلم دیا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس سی کی ویلو ویری کرے گی ٹھیک ہے اور اے کی ویلو آئے گی یہ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بات کی ہے یہ کہا ہے کہ کسی بھی ڈیفرنشیل اکویشن کا آپ کے پاس ایک جنرل سولوشن آتا ہے اور جنرل سولوشن جو ہے ویری کرتا ہے آپ کے پاس کنڈیشن کے اوپر کون سی کنڈیشن آپ کے دی ہوئی ہیں تو یعنی کہ ایک پرٹیکولر کنڈیشن کے اندر ایک ڈیفرنشیل اکویشن کا ایک سولوشن آئے گا اسے ہم پرٹیکولر سولوشن کہتے ہیں دوسری کنڈیشن دی جائے گی تو آپ کے پاس دوسرا جواب آئے گا تو یعنی کہ وہی ڈیفرنشیل اکویشن ہے اگر آپ اس کی کنڈیشن تھوڑی سی ویری کریں کون سی کنڈیشن ویری کر سکتے ہیں مثال کے طور سے کہ اگر آپ کسی گاڑی کی اسپیڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ کس طریقے سے گاڑی نے اسٹارٹ کیا تھا ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی سے اس کی کچھ اسپیڈ ہو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے اسپیڈ نہ ہو اسٹارٹ سے اسٹارٹ کیا ہو یعنی کہ اس کی انیشل اسپیڈ زیرو ہے تو اس صورت میں اگر آپ نے چیک کرنا ہے آ, کہ ایک گاڑی آ, لاہور سے چلی اور وہ موٹر وے پہ جا رہی ہے اور اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ بھیرے پہ اس کی اسپیڈ کیا ہوگی تو بہت سارے فیکٹرس پہ بہت ساری کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرے گا اور یہ کنڈیشنز کبھی انیشیل کنڈیشنز ہوتی ہیں کبھی باؤنڈری کنڈیشنز ہوتی ہیں یا کبھی کنڈیشن آن دا روڈ جسے آپ کہتے ہیں سادہ زبان کے اندر کنڈیشن آف روڈ پہ ڈپینڈ کرے گا کنڈیشن آف ایٹماسفیئر پہ ڈپینڈ کرے گا موسم پہ ڈپینڈ کرے گا ڈرائیور پہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی اپنی سہولت پہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی گاڑی کی کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرے گا تو ہم یہاں پر صرف دو کنڈیشن لیتے ہیں ڈفرینشیل اکویشن کے لیے ایک انیشیل کنڈیشنز ہوتی ہیں دوسری باؤنڈری کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کو اس کنڈیشن کے کے اندر رہتے ہوئے ہم ان ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ جو میں نے بھی آپ کو ایگزامپل دکھائی تھی اس کا ایک جنرل سولوشن آیا کیونکہ یہ ایک ڈیفرنشیل اکویشن تھی نہ یہ انیشیل ویلو پرابلم تھا نہ یہ باؤنڈری ویلو پرابلم تھا اب آگے چلتے ہیں دوسری ایکسرسائز کی طرف اب نیکسٹ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اب کون سی ایگزامپل ایگزامپل نمبر فور ہے کس طرح کی ڈیفرنشیل اکویشن ہمارے قسمت میں آتی ہے اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی لمبی ساری ڈفرینشیل اکویشن ہے ٹھیک ہے اس میں ایکسپریشن بڑا لمبا چوڑا سا نظر آ رہا ہے لیکن شاید اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہوگی کیا اس کو پڑھ لیں D Y by D X equal to two X Y Y e to power X over whole square یعنی کہ یہ ہے e to power X square by Y square divide by Y square plus Y square e to power X over Y whole square یہ ای e کی پاور میں ہے e to the power X over Y whole square plus two X square e to the power X over Y whole square میں اس کو دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو بیچ میں میں نے آپ کو لکما دیا ہے اس کے بغیر D Y by D X is equal to two X Y e to power X Y whole square divide by Y square plus Y square e to power X over Y whole square plus two X square e to the power X over Y whole square اب یہ اکویشن کافی کمپلیکیٹڈ سی نظر آ رہی ہے کافی مشکل سے نظر آ رہی ہے اس کو سالو کرنے کے لیے کئی طریقے کار ہو سکتے ہیں کچھ سبسٹیٹیوشن کر لیں کچھ ویریبلس کو الگ الگ کرنے کی کوشش کریں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیسے بنتی ہے لیکن ایک چیز کچھ نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ ڈفرینشیل اکویشن الٹی ہوتی یعنی D Y by D X کی جگہ D X by D Y لکھا ہوا ہوتا تو شاید اس کو سالو کرنا آسان پڑھنا آسان کرنا آسان ہوتا اگر آپ کی یہی خواہش ہے اس کو آسان بنا دیا جائے تو ہم اس کو ریورس کر کے دیکھتے ہیں کہ D X by D Y کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اور کیسے آگے ہم سالو کرتے ہیں جی نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہمارے پاس آ گیا ہم نے کیا کہا ہے کہ اس کو الٹا کر دیا D X by D Y آ گیا is equal to Y square plus Y square eight bar X over Y whole square plus two X square e to the power X over Y whole square divide by two X Y e to the power X by Y whole square اب ہم نے سبسٹیچیوشن پہلے ہم کیا کرتے تھے Y is equal to V X یا Y is equal to W X اس میں الٹی سبسٹیٹیوشن کر رہے ہیں ایکس اور Y is equal to W یہ جو ہم نے سبسٹیٹیوشن ابھی کی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ سبسٹیٹیوشن تو سبسٹیٹیوشن ہوتی ہے بعد میں اس کے بعد کیا کریں گے آپ جب سوال سالو کر لیں گے تو آپ نے ایکس کی ویلو وہاں سبسٹیچیوٹ کریں گے تو X is equal to Y into W آ جائے گا تو D X by D Y is equal to Y plus D W by D Y plus W into one Y کا derivative respect to Y is one یہ جب ہم سبشن کریں گے ہمارے پاس تو یہ ایک نئی ڈیفرنشیل اکویشن آئے گی جو کہ سمپلیفائڈ فارم میں ہوگی اس سمپلیفائڈ فارم کی ڈیفرنشیل اکویشن کو دیکھتے ہیں کہ کیسے بنی ہے اس ڈیفرنشیل اکویشن کو دیکھتے ہیں کہ سبشن کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آتی ہے یہ آ گئی Y into D W by D Y is equal to one plus e to the power Y square over two W e to the power W square پھر میں پڑھتا ہوں Y into D W by D Y power W square divide by two double power W square next step میں کیا کیا ہے ویریبلس کو سیپریٹ کر لیا ہے ڈبلو کو ایک طرف رکھ لیا ہے اور وائی کو ایک طرف تو ہمارے پاس کیا آ گیا D Y by Y is equal to two W e to power W square divide by one plus e to the power W square D W اب اس کو آپ انٹیگریٹ کر لیں دونوں سائڈ کو سادہ سا انٹیگریشن ہے جواب ہمارے پاس کیا آ رہا ہے جواب ہمارے پاس آ گیا Y is equal to C into one plus e to the power X by Y whole square اس کے اندر کیا کچھ کیا ہم نے ہم نے تین چار اسٹیپ اکٹھے کر دیے ہیں تین چار اسٹیپ کیا کیا پہلے انٹیگریٹ کیا اس کے بعد لا کی پراپرٹی لگائی لا کی پراپرٹی لگانے کے بعد ہم نے ڈبلو کی ویلو سبسٹیچیوٹ کی تو یہ جواب آ گیا یہ ہمارے پاس اس اوریجنل ڈیفرنشیل اکویشن کا آنسر ہے ٹھیک ہے دیکھنے میں تو اتنی بڑی ساری ڈیفرنشیل اکویشن لگ رہی تھی لیکن جواب ہمارے پاس بڑا چھوٹا سا مختصر سا آیا ہے اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیکسٹ ایگزامپل ہمارے پاس کیا آ گئی D Y by D X plus Y by X log X is equal to three X square log X اس ڈیفرنشیل اکویشن کو آپ نے آبزرو کیا یہ ڈیفرنشیل اکویشن کون سی ڈیفرنشیل اکویشن ہے کچھ لگ رہی ہے کہ یہ شاید لینئر فارم کی ڈیفرنشیل اکویشن ہے لینئر فارم کی ڈیفرنشیل اکویشن کس طرح کی ہوتی تھی D Y by D X plus P Y is equal to Q P اور کیو کیا تھے فنکشن آف ایکس تھے ٹھیک ہے نا پی اور کیو کیا تھے ہمارے پاس فنکشن آف ایکس تھے تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس پی کیا آتا ہے کیو کیا آتا ہے کیا اسی فارم کے اندر ہم کر سکتے ہیں اس فارم کے اندر اگر ہم نے اس کو ٹرانسفارم کر لیا تو ہم نے کیا کرنا ہوگا اس کا ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنا ہوگا انٹیگریٹنگ فیکٹر کیسے معلوم کیا تھا وہ ہمارے پاس تھا e to the power integral of P D X جب انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کر لیا تو جواب لکھنا ایک منٹ کا صرف کام ہے اس کو سالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ایک منٹ میں ہو جاتی ہے یہ ڈیفرنشیل اکویشن اس کا سولوشن مل سکتا ہے ہم کو نہیں مل سکتا try to do it in one minute جناب دیکھیں D Y by D X plus one over X log X into Y is equal to three X square log X P دیکھیں کیا ہے اور کیو کیا ہے ہمارے پاس پی آ گیا one over X log X Q آ گیا ہمارے پاس three X square by log X integrating factor کیا ہوگا e to the power integral of one over X log X وہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس اس کو سمپلیفائی کرنے کے بعد دیکھیں انٹیگریٹنگ فیکٹر لاگ ایکس آ گیا اب جواب لکھ لیں انٹیگریشن کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ڈیفرنشیل اکویشن بن گئی اس کا سولوشن آ گیا آپ کے پاس Y log natural X is equal to three three cube by plus C اب آپ کے پاس چاہے وائی کو دوسری سائڈ پہ لے جائیں یا لاگ ایکس کو دوسری سائڈ پہ لے جائیں جیسے مرضی کر لیں لیکن جواب یہاں تک بھی اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو یہ آپ کا مکمل سولوشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ سے پہلے ہم نے اس کو سالو کیا ہے تو ڈیفرنشیل اکویشن اتنی مشکل چیز نہیں ہے بشرطے کہ آپ کو ساری ٹیکنیکس ازبر ہوں زبانی یاد ہو مائنڈ ویری کلیئر ہو جب کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس میں پرابلم آتی ہے جتنے ایکسیڈینٹس ہوتے ہیں روڈ کے اوپر یہ ڈرائیور کی کنفیوژن کی وجہ سے ہوتے ہیں اگر وہ تیز اسپیڈ میں چلا رہا ہے تو چلاتے رہنا چاہیے کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن کنٹرول میں رہے جب اس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن آتا ہے اس وقت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہاں پر بھی سوال اس وقت غلط ہوتا ہے جب آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن آ جائے اسٹیپ فالو کرتے رہیں گے کبھی مشکل نہیں ہوگی نیکسٹ ایگزامپل کرتے ہیں آج بہت ساری ایگزامپل سالو کرنی ہے سکس ایگزامپل نمبر سکس کیا ہے آپ کے پاس Y square power X plus two X Y D X minus X square D Y to zero اب یہ جو ڈیفرنشیل اکویشن ہے دیکھنے میں شاید ایکزیکٹ فارم میں نظر آ رہی ہے یا ہو سکتا ہے کہ ہوموجینس فارم میں اگر آپ سارے ایک سائڈ پہ D Y by D X رکھ لیں اور دوسرے فیکٹرس کو دوسرے سائڈ پہ لے کے جائیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ایگزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن ہے یا نہیں ہے یا ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن ہے یا نہیں ہے اور ایگزیکٹ کے لیے آپ کو پھر وہ بتا دوں کہ کیا کرتے ہیں کہ ایم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں این کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ایم کو رسپیکٹ ٹو وائی این کو رسپیکٹ ٹو ایکس اگر دونوں برابر آ جائیں آپ کے پاس تو ہمارے پاس وہ ایگزیکٹ ڈیفرینشیل اکویشن ہو جاتی ہے اگر نہیں آتی ہے تو وہ ایکزیکٹ ڈیفرینشیل اکویشن نہیں ہوتی ہے پھر آگے اس کو ہم ایکزیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ایک فیکٹر سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد اور اس کو سالو کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیفرنشیل اکویشن ان میں سے کسی فارم کے اندر ہے یا نہیں ہے آگے پروسیڈ کرتے ہیں جناب نیکسٹ کے اندر ہمارے پاس آ گیا M Y square to power X plus two X Y اور این کی value minus X square M کو ڈیفرینشیٹ جب ہم نے کیا ریسپیکٹ ٹو وائی ہمارے پاس آ گیا two Y to the power X plus two X اور این کو ڈیفرینشیٹ کیا ریسپیکٹ ٹو ایکس ہمارے پاس آ گیا مائنس ٹو ایکس تو یہ تو ورنگ سچویشن آ گئی کہ یہ ڈفرینشیل اکویشن کیا ہے اس کے اندر کیا نظر آیا ہے ہمارے پاس ایک چیز بڑی آبویس ہے وہ آبویس کیا ہے ہمارے پاس کہ partial derivative of M respect to Y is not equal to partial derivative of N respect to X آگے کوئی نیا چکر چلانا پڑے گا وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹیپ ہوگا کیسے پروسیڈ کرتے ہیں ہم نے کیا کیا divide equation by y square تو ہمارے پاس اکویشن بن گئی e to the power x plus two x اور y d x plus x square by y square with negative sign d y is equal to zero اب اس صورت میں ہمارے پاس ایم کچھ اور ہو گیا این جو ہمارے پاس تھا وہ کچھ اور ہو گیا یعنی کہ this is a modified differential equation just by dividing by y square یعنی وائی اسکوائر سے صرف ڈیوائڈ کرنے کے بعد یہ ایک دوسری طرح کی ڈیفرنشیل اکویشن بن گئی جس کے اندر ہمارے پاس کچھ ویلو ایم کی آ گئی اور کچھ ویلو آ گئی جب ایم کو ڈیفرینشیٹ کریں گے رسپیکٹ ٹو وائی اور این کو ڈیفرینشیٹ کریں گے رسپیکٹ ٹو ایکس تو دیکھیں گے آپ دونوں کیسز میں آپ کے پاس مائنس ٹو ایکس اور وائی اسکوائر آ جائے گا تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو ریوائز ڈیفرنشیل اکویشن ہے یہ ایگزیکٹ بن گئی ٹھیک ہے آگے چلیں گے اس کو ایک کو ایف لیں گے اور پھر we follow the same procedure کہ partial derivative of f respect to x ہم نے ایم کو سپوز کر لیا وہ ہمارے پاس تھا e to the power x plus two x اور وائی اور اس کو انٹیگریٹ کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو ایکس تو ہمارے پاس کیا جائے گا e to the power x plus x square by y is equal to c یعنی کہ اس کو ہم نے انٹیگریٹ کر لیا یہ سی میں نے ویسے لکھ دیا ہے پہلے لکھنا چاہیے تھا اس اسٹیپ میں ایف اور آگے پھر اس کو ہم کمپیئر کرتے انٹیگریٹ کرنے کے بعد وہ جو سیم پروسیس ہے یہ تین اسٹیپ اکٹھے کر دیے پہلے اسٹیپ میں کیا کیا میں نے کہ پہلے کر لی ایف بائی کر ایکس کو انٹیگریٹ کیا ایف کی ویلو آئی کوئی ویلو ہمارے پاس آئی اس کے ساتھ پلس ایچ وائی آئے گا آپ کے پاس سیکنڈ اسٹیپ میں اس ایف کو ڈیفرینشیٹ کریں گے ریسپیکٹ ٹو آپ کیا کریں گے ٹو وائی کریں گے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اس کی ویلو آئے گی ایچ ڈیش وائی کی کمپیئر کرنے سے این کے ساتھ تو یہ تین چار اسٹیپ اکٹھے کر لیے اور اکٹھے کرنے کے بعد میں نے جواب لکھ دیا ہے e to the power x plus x square by y to c آپ نے کیلکولیٹ کر لیا جس دوران میں آپ سے بات چیت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ لوگ سالو کر رہے تھے اور یہی جواب آپ نے بھی نکالا ہے ہمارے پاس اس ایگزامپل کا آنسر جو آیا ہے وہ ہے e to the power x plus x square by y to c تیزی میں سوال کر رہے ہیں تیزی میں ایگزامپلس کر رہے ہیں کافی ساری چیزیں کور کرنی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ایگزامپل نمبر سیون کیا چیز ہے x x x x x x d d y y by plus plus into sine is equal to one دیکھا اس کو نظر آئی کس طرح کی ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کو آبزرو کرنے کی کوشش کریں دیکھیں جس وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب یہاں کالج سے یونیورسٹی سے اسکول سے گھر جاتے ہیں اور گھر کے اندر آپ کو ایک چہرہ نظر آتا ہے اجنبی چہرہ یا جانا پہچانا ہوا چہرہ اگر کوئی چہرہ ہے آپ کو جانا پہچانا تو آپ پہچان لیتے ہیں کہ جی یہ ماموں ہیں ہمارے چچا ہیں خالو ہیں کون ہیں اجنبی چہرہ ہوتا ہے تو آپ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کون ہے اس کو کبھی دیکھا یا نہیں دیکھا اگر نہیں پہچانتے تو ہم سے پوچھتے ہیں ابو سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے کب آئے یہی ڈفرینشیل اکویشن ہم بھی کر رہے ہیں اگر ہمیں جانی پہچانی سی ڈفرینشیل اکویشن نظر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ڈفرینشیل اکویشن ہے کس فارم کی ڈیفرنشیل اکویشن ہے کس طرح سے اس کو سالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو ڈیفرنشیل اکویشن نظر آئی یہ ہمارے ذہن میں ایک دم خیالات آتے ہیں ایک دم فلیشز آتے ہیں کہ یہ تو لینئر ڈیفرنشیل اکویشن ہے اگر ہم اس کو ایکس کاس ایکس سے ڈیوائڈ کر دیں تو بڑا آسان ہو جائے گا کیونکہ یہ کس فارم میں بن جائے گی d y by d x plus p y is equal to q وہاں سے پی معلوم کر لیں گے کیو معلوم کر لیں گے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے اور جواب لکھیں گے یہ اسٹیپ کریں گے جلدی جلدی تیز تیز یہ جناب لکھ دی d y by d x plus y tan x plus one by x x x is equal to one over تو یہ ڈیفرنشیل اکویشن سمپلیفائڈ فارم میں آپ کے پاس آ گئی کیونکہ ایکس ایکس سے آپ نے ڈیوائڈ کر دیا یہاں پہ پی کی ویلو آ گئی tan x plus one over x اور آپ کے پاس کیو کی ویلو آ گئی one over x x integrating factor معلوم کریں انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا ہو جائے گا e to the power tan x plus one over x d x اس کو اگر سالو کریں گے دو اسٹیپس میں کریں گے پہلے انٹیگریٹ کریں گے پھر لا کی پراپرٹی لگائیں گے پھر ای e کی پاور لاگ آ جائے گی وہ کینسل ہو جائیں گے آپ کے پاس integrating factor x second x اس سے ملٹیپلائی کریں آپ ساری اکویشنس کو تو آپ کے پاس کیا آ گیا x second x d y by d x is equal to y into x tan x plus x second x divide cancel ہو جائے گا سیکنڈ ایکس بچ جائے گا آپ کے پاس is equal to second square x تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ آپ کے پاس ایک ٹوٹل ڈیریویٹو آ گیا اور اس کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے انٹیگریٹ کریں گے ہمارے پاس جواب آ گیا ایکس وائی سی کے tax is equal to tan x plus c یہ جناب اس ڈیفرنشیل اکویشن کا آنسر آ گیا تو فرسٹ آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن تو بڑی آسان تھی نا جی ہم نے اتنی ساری ایگزامپل کی ہیں آپ کو میرے خیال میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی میں پھر ہی بتا رہا ہوں کہ یہ مشکل اس لیے آپ کو پیش نہیں آئی کیونکہ آپ نے پچھلا سبق بڑی اچھی طریقے سے کیا ہوا تھا جتنے آٹھ لیکچرس ہیں اس کو فالو کیا تھا یہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ سر نے یہ جتنے سوال لیے ہیں یہ بڑے آسان لیے ہیں ایسی بات نہیں ہے ڈیفرنشیل اکویشن ہوتی آسان ہے کہ اس کی ہم پریکٹس کرتے رہیں ابھی دیکھتے ہیں دوسری ایگزامپلس کریں گے اور خود بھی آپ نے ایکسرسائز گھر پہ کی ہوں گی تو آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ڈیفرنشیل اکویشن اتنا مشکل سبجیکٹ نہیں ہے بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے آگے چلتے ہیں ڈیفرنشیل اکویشن کی اگلی ایگزامپل لیتے ہیں ہمارے پاس ایگزامپل نمبر ایٹ ہے x e to the power two y d y by d x plus e to the power two y to log x by x اس میں تھوڑی سی مشکل نظر آ رہی ہوگی پہچاننے میں یہ کون سی ڈیفرنشیل اکویشن ہے سوچا نہیں سوچا دیکھیے جناب آ, آگے چلنے سے پہلے اگر آپ اس کو ایک دفعہ پھر غور سے دیکھیں تو e to the power two y جو ہے آپ کے پاس یہ آپ کو تنگ کر رہا ہے تو کیوں نہیں اس کو ہم سبسٹیوشن کر دیں اگر e to the power y کو آپ زیڈ فرض کر لیں ڈبلو فرض کر لیں وی فرض کر لیں تو آپ کے پاس کیا آئے گا اس کا differential two e to the power two y d y by d x is equal to d z by d x بڑا آسان سہل سبسٹیوشن جس نے ڈیفرنشیل اکویشن کو مزید سہل بنا دیا ہے آگے چلیے e to the power 2y is equal to u, 2e to the power 2y by, dy by dx is equal to du by dx. 2e to the power 2y dy by dx is equal to du by dx. ٹھیک ہے یہ سبٹیچیوشن کرتے ہیں آگے ہمارے پاس کیا آتا ہے نا we have got this one d u by d x plus two by x u is equal to two log x by x square اس میں پی کی ویلو آ گئی ٹو بائی ایکس کیو کی ویلو آ گئی two log x by x square integrating factor معلوم کریں اور اس کو سمپلیفائی کریں اور نیکسٹ اسٹیپ میں آپ جواب لکھیں انٹیگریٹنگ فیکٹر آپ کے پاس کیا آ گیا ایکس اسکوائر ملٹیپلائی کیا اس سے اکویشن کو آپ کے پاس آ گیا x square d u by d x plus two x u is equal to two log x آپ اس کو انٹیگریٹ کر لیں دونوں سائڈ پہ آپ کے پاس جواب آ جانا چاہیے جواب کیا آیا x square e to the power 2y is equal to two x log x minus x plus c یہ کس وقت آیا جس وقت کے ہم نے یو کی value e to the power two y substitute کر لی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جواب آ گیا یہ بھی ہم نے دو منٹ کے اندر ڈیفرنشیل اکویشن سالو کر لی جو کہ لینئر فارم میں نہیں تھی لیکن ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا لینئر فارم میں اور لینئر فارم کی ہم نے کنڈیشن لگا کے اس کو سالو کر لیا نیکسٹ ایگزامپل نکالتے ہیں بکسے میں سے کون سی آتی ہے ٹھیک ہے جی نئی جو ایگزامپل آئی ہے example number nine d y by d x plus y log y is equal to y to the power x اب اس کو کیسے سالو کریں گے اس کے اندر بھی کچھ سبسٹیوشن کریں گے یعنی یہ وہ اکویشن ہیں جو بذات خود تو لینئر فارم میں نہیں ہے لیکن کچھ سبسٹیوشن کرنے کے بعد لینئر فارم کے اندر چینج ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا وائی سے ڈیوائڈ کر دیا ساری اکویشن کو one over y d y by d x plus log y is equal to e to power x اور لاگ وائی کو سبسٹیچیوٹ کر دیا یو کے برابر تو one over y d y by d x is equal to d u by d x ٹھیک ہے تو d u by d x plus u is equal to to the power x سب سے آسان سب سے سہل ڈیفرنشیل اکویشن ایک منٹ میں جس میں پی کی ویلو ہمارے پاس ون ڈی وی ہے اور کیو کی value to the power x ہے integrating factor to the power x ہو جائے گا ملٹیپلائی کریں دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کریں جواب لکھیں ٹھیک ہے یہ اسٹیپ آیا اسٹیپ کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس یہ جواب آ گیا e to the power x log y is equal to two e the power two x by two plus c یہ ابھی تک جو ہم نے ڈیفرنشیل اکویشن کی ہے اس میں ساری تقریباً اکویشن کور ہو گئی جس کے اندر ہم نے کیا کیا اکویشن ویریبل سیپریبل فارم سے بھی سالو کیا جس میں ہم نے ہوموجینس فارم سے بھی سالو کیا وہ اکویشن ہم نے سالو کی یعنی کہ ایک ڈیفرنشیل اکویشن کو دونوں طریقے سے سالو کر لیا جو ڈیفرنشیل اکویشن تھیں اس میں سے کچھ ویریبل سیپریبل فارم کی تھیں کچھ ہوموجینس فارم کی تھیں کچھ لینئر فارم میں تھیں کچھ ایکزیکٹ فارم میں تھیں اور کچھ نان ایکزیکٹ فارم میں تھیں یعنی سارا اسپیکٹرم اس میں کور ہو گیا گو کہ ہم نے بہت جلدی جلدی جلدی نو ایگزامپلس ہم نے کر لی ہیں ابھی اور ایگزامپلس ہم کرتے ہیں تو ہم اس میں کافی رواں ہو جائیں گے تو آج کے لیکچر کا بیسک پرپز یہی ہے کہ جو کچھ ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کی پریکٹس کر لی جائے اس کو ریوائز کر لیا جائے تاکہ ہم بھولے نہیں کیونکہ جب ڈیفرنشیل اکویشن فرسٹ آرڈر کی ہم چھوڑیں گے اس کی اپلیکیشن ابھی کریں گے اور اس کے بعد جب ہم ہائر آرڈر پہ جائیں گے تو پھر شاید یہ اس طرح کی استعمال نہیں ہوگی تو ہم اس کو ریوائز کرتے رہیں گے بار بار رول اوور کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی ذہن میں رہے آپ کے ذہن میں رہے آپ کی یادداشت پہ رہے اور کسی وقت بھی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتائیں گے ان چار پانچ فارم میں سے ایک فارم کی ڈیفرنشیل اکویشن ہوتی ہے اور اس کو سالو کرنے کا یہ ایک پرٹیکولر طریقہ کار ہے اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں دوسرے اگزامپل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسی طریقے جو ہمارے پاس اور ہیں ڈفرینشیل اکویشن کے کس کس طریقے سے اپلائی کیے جا سکتے ہیں next example example number ten دس نمبر ہی نہیں اچھی ایگزامپل ہے ٹو ایکسیکنٹ ٹو وائی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں لاگ آف ٹین وائی آپ دو سیکنڈ لے لیں یہ کسی کنٹ وائی کیا ہوگا one over sine two y کے برابر ہو سکتا ہے one over sine two y کس کے برابر ہو سکتا ہے one over two sine y cos y cos two y کا فارمولا آپ کو پتا ہے سائن ٹو وائی کا فارمولا پتا ہے کوسیکن ٹو وائی کو آپ نے چینج کر دیا سائن ٹو وائی کے اندر کیونکہ ہمیں پتا ہے cosecant two y equal to one over sine of two y اسی کو آگے دیکھیں کہ کس طرح کی ڈیفرنشیل اکویشن بنتی ہے یہ ڈیفرنشیل اکویشن ہم نے اس میں سبسٹیوشن ایک کیا ہے log of tan y is equal to u log of tan y is equal to u اس سے کیا آپ کو آئے گا اس کو ڈیفریشیٹ کر لیں آپ کے پاس one over tan y into second square y is equal one over tan y second square y d y by d x is equal to d u by d x یہ سبسٹیٹیوشن کر دیں آپ تو آپ کے پاس آ جائے گا two x sine y cos y over two sine y cos y d u by d x is equal to two x minus u یعنی کوئی اس میں تھوڑا سا ادھر ادھر الجبرا لگایا ہے سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سائن وائی وائی کینسل ہو جائے گا ٹو ٹو سے کینسل ہو جائے گا آپ کے پاس تو بڑی سادہ سی اکویشن بچ جائے گی وہ ڈیفرنشیل اکویشن کیا بچ گئی d u by d x plus one over x u is equal to two کیوں بھائی کر بھی رہے ساتھ ساتھ کرتے رہے d u by d x plus one over x u is equal to two اب یہ وہی لینئر فارم ہے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کر لیں گے انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا جائے گا e to the power integral of one over x d x e to power log x e to the power log x is equal to x آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر آیا اور جواب لکھے کیو کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد وہ آگے آپ کے پاس کیسے x d u by d x plus u is equal to two x next step میں d by d x x u is equal to two x دونوں کو انٹیگریٹ کر لیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا x u is equal to x square by two اور ٹو سے کینسل ہو جائے گا تو x u is equal to x square plus c یہ آگے آپ کے پاس u is equal to x plus c over x یا c x to the power minus one and log natural ten y u کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں is equal to x plus c over x ٹھیک ہے نا کچھ لاگ وغیرہ کی پراپرٹی لگا کے سمپلیفائی کر کے ہم نے یہ جواب لکھ دیا ہے اگلی اگزامپل بھی کچھ اسی طرح کی ہے دیکھیں کیا ہے آپ کے پاس d y by d x plus x plus y plus one is equal to x plus y whole square e to the power three x اگر آپ اس ایگزامپل کو دیکھیں غور سے دیکھیں تو یہ کچھ تھوڑی سی ہمیں ٹیڑھی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو جب کوئی چیز ٹیڑھی نظر آئے تو اس کو سیدھا کر لیں چیزیں تو جو ٹیڑھی ہوتی ہیں سیدھی ہو جاتی ہیں لیکن بندہ اگر ٹیڑھا ہو تو سیدھا نہیں ہوتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن ڈفرینشیل اکویشن بھی ایک قسم کی چیز ہے یہ سیدھی ہو جاتی ہے کیسے اگر اس کو دیکھیں آپ کے پاس ایکس پلس وائی ہے نا بار بار آ رہا ہے دو جگہ ہے تو ایکس پلس وائی کو زیڈ فرض کر لے پلس وائی کو ٹی فرض کر لے تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی آسان اور سہل ہو جاتی ہے اور ٹپیکل ڈفرینشیل اکویشن بن جاتی ہے ہم نے کیا سپوز کیا x plus y is equal to u تو آپ کے پاس کیا آ گیا d u by d x is equal to آپ کے پاس کیا آئے گا one plus d y by d x اس کو سبسٹیچیوٹ کریں سمپلیفائی کریں تو آپ کے پاس کیا بچ گیا d u by d x plus u is to two u square e the power three x ٹھیک ہے سبسٹیچیوشن کرنے کے بعد سمپلیفائی کرنے کے بعد یہ جواب آ گیا یہ میں نے نیچے لکھا ہوا یہاں پہ برنالیز تو یہ اکویشن وہ آ گئی جو ہم نے برنالیز فارم میں کی تھی کیا کریں گے اس کو یعنی کہ یو اسکوائر سے سب کو ڈیوائڈ کر دیں گے پھر ون اوور یو کو ہم سپوز کر لیں گے کیا اینی تھنگ نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھیں دس واٹ آئی ڈن یو اسکوائر سے ڈیوائڈ کر دیا ون اوور یو اسکوائر ڈی یو بائی ڈی ایس پلس ون اوور یو از اکو ٹو پاور تھری ایکس ون اوور یو از اکل ٹو ڈبلو کیا ہو گیا آپ کے پاس مائنس ڈی ڈبلو بائی ڈی ایکس پلس ڈبلو از اکول ٹو ای ٹو دا پاور تھری ایکس یا ڈی ڈبلو بائی ڈی ایکس مائنس ڈبلو is equal to e to the power three x with negative sign اب اس کے اندر آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کر لیں وہ کیا ہو جائے گا e to the power integral p d x p کیا یہاں پہ مائنس ون ہے اور کیو کیا آپ کے پاس minus e to the power three x ہے انٹیگریٹنگ فیکٹر آ گیا آپ کے پاس e to the power minus x integrating factor سے ساری ڈیفرنشیل اکویشن کو ملٹیپلائی کریں یعنی بہت سائڈس تو آپ کے پاس ای ٹو دی پاور مائنس ایکس ڈی ڈبلو بائی ڈی ایکس مائنس ڈبلو ای ٹو دی پاور مائنس ایکس از اکول ٹو مائنس ای ٹو دی پاور ٹو ایکس اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کس کے برابر ہے دس از اکول ٹو ڈی بائی ڈی ایکس آف ای ٹو دی پاور مائنس ایکس ڈبلو یعنی یو وی فارم سے اس کو ڈیفیشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ جواب آ جائے گا and that is equal to minus e to the power two x اب دونوں سائڈ کو ہم انٹیگریٹ کر لیں گے ہمارے پاس جواب آ جائے گا یہ تو میں نے ایک طریقہ کار کیا تھا کہ اس کو ہم نے فارم کر لیا تھا لیکن اس کو اگر آپ چاہتے تو ڈائریکٹلی بھی جواب لکھ سکتے تھے کیا کرتے ہیں جواب ہمارے پاس آ جاتا ہے نا کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی لینئر اکویشن اور ڈیفرنشیل اکویشن تو اس کا جواب لکھنے کا طریقہ کار کے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں integrating factor multiplied by y is equal to big integral integrating factor multiplied by q d x right hand side کا انٹیگریشن کرنا ہوتا ہے اور اس سے ہم سالو کر سکتے ہیں یہ چیز یہاں کریں گے اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے اور جواب لکھیں گے ہمارے پاس کیا انٹیگریشن کرنے کے بعد جواب آیا e to the power minus x ڈبلو is equal to minus e to the power two x divide by two plus c اب ان کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا الٹیمیٹلی تین چار اسٹیپ کرنے کے بعد سمپلیفائی کرنے کے بعد جس میں ایکس پلس وائی کی بھی ویلو سبسٹیچیوٹ کر دیں یا پہلے ڈبلو کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں پھر یو کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں الٹیمیٹلی جواب آ جائے گا کیا one over x plus y is equal to minus e to the power three x divide by two plus c to the power x چار پانچ اسٹیپ کریں اور یہ جواب آ جائے گا اگر اس سے تھوڑا سا جواب مختلف بھی ہو لیکن اوور آل اکولیٹ جواب آنا چاہیے یہ نہیں کہ کچھ اور جواب آ جائے اکولنٹ جواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے لکھا one over x plus y آپ لکھ سکتے ہیں ایکس پلس وائی دونوں سائڈ کو اپ سائڈ ڈاؤن کر لیں یعنی جو میتھمیٹیکل آپریشن کرنے کے بعد لیگل میتھمیٹیکل آپریشن کرنے کے بعد جو جواب آتا ہے وہ سارے جواب یا سارے جو آنسر ہوتے ہیں وہ اکولنٹ آنسر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلیں اس کو جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں example number twelve d y by d x equal to four x plus y plus one whole square کیا کریں گے اس کو سیپریٹ کریں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ہوموجینس فارم لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے یہ کوئی ٹیڑھی قسم کی ڈیفرنشیل اکویشن ہے اس کے اندر سبسٹیچیوشن کرنا پڑے گا کیا سبسٹیچیوشن آپ کے پاس آیا کہ four x plus y plus one is equal to u تو آپ کے پاس آ جائے گا four plus d y by d x is equal to d u by d x یہ سبسٹیچیوٹ کریں آپ کے پاس آ گیا d u by d x is equal to u square plus four یہ کیا ہے آپ کے پاس فورن اتنی چھوٹی سی سبسٹیچیوشن کرنے کے بعد اس ڈیفرنشیل اکویشن کو آپ نے کتنا آسان کر دیا کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ سبسٹیچیوشن نہیں تھی یہ سبسٹیوشن کیا آپ کے پاس اس کو سیپریٹ کر لیا آپ کے پاس جو سمپلیفائڈ ڈیفرنشیل بن گئے d u by u square plus four is equal to d x دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر لیں لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی ایک اسٹینڈرڈ فارمولا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی اسٹینڈرڈ چیز ہے جواب بڑا آسان جواب آ گیا آپ کے پاس one over u tangent inverse u by two is equal to x plus c u کی ویلو آ گئی two two tan of x plus c u کی ویلو آپ کو پتا ہے کہ four x plus y plus one ہے تو آپ کے پاس جواب آ گیا four x plus y plus one is equal to two tangent of two x plus c one c لکھیں سی ون لکھیں کانسٹینٹ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا next example example three is x plus y whole square d y by d x equal to a square اس کو کیا کریں گے اس کے اندر بھی کوئی سبٹیوشن کر لیں تاکہ یہ ریڈیوس ہو جائے اور آپ کا سولوشن آ جائے وائی پلس ایکس ایکس یا plus y is equal to u تو آپ کے پاس کیا جائے گا one plus d y by d x equal to d u by d x x یا d d d d y by by equal to u x minus one یہ جب سبسٹیوشن کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا u square into d u by d x minus one is equal to a square تھوڑا سا جبڑا لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ویریبل سیپریٹ ہو سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ یہ جناب آپ کے پاس آ گیا u square by u square plus a square d u is equal to d x اب u square by u square plus a square کو آپ نے انٹیگریٹ کئی دفعہ کیا ہوگا اگر نہیں کیا ہے تو میں نے لکھا ہوا ہے کیا کریں اوپر آپ اے اسکوائر ایڈ کر کے مائنس کر دیں سیم چیز یعنی کہ اے اسکوائر ایڈ کریں اے اسکوائر کو مائنس کریں تو آپ کے پاس یہ انٹیگریشن آ جائے گی کیسے آئے گی کہ u square plus a square minus a square over u square plus square d u is equal to d x right hand side کا انٹیگرل سمپل ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کا بھی سمپل ہے لیکن ایک اسٹیپ اور کرنا پڑے گا جب آپ نے انٹیگریشن کیا اور سمپلیفائڈ فارم میں جواب آیا u minus a tangent inverse u by a is equal to x plus c اب یو کی ویلو آپ کو پتا ہے کہ ایکس پلس وائی ہے وہ سبسٹیچیوٹ کر دیں x plus y minus a tan inverse x plus y over a is equal to x plus c یہ آپ کے پاس ایک جواب آیا اس کو اگر سمپلیفائی کرنا چاہیں کر دیں دونوں سائڈ سے ایکس کینسل کر لیں تو بھی آپ کے پاس جواب آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اب نئی ایگزامپل آ گئی ہے اور ہم نے ابھی تک تیرہ ایگزامپلس کر لی ہیں دیکھیں ابھی ہم نے اس لیکچر کے اندر آج بڑے جلدی جلدی تیرہ ایگزامپلس کر لی ہیں ابھی ابھی اور بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو ٹائم ہے اندازہ لگائیں کہ اگر ایک گھنٹے آپ بیٹھیں تو کم سے کم پچیس سے تیس سوال کر سکتے ہیں جب میں نے آپ سے کہا کہ پچیس سے تیس سوال کر سکتے ہیں تو اس سے ایک غلط میسج جا سکتا ہے کہ امتحان کے اندر اگر آپ کے پاس چھ سوال آئیں گے تو چھ سوال تو آپ پندرہ منٹ میں کر لیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے کیوں ایگزامنیشن جب دیا جاتا ہے تو ایک ڈفرنٹ کنڈیشنز کے اندر دیا جاتا ہے وہاں پہ کچھ انیشل کنڈیشنز ہوتی ہیں کچھ باؤنڈری کنڈیشنز ہوتی ہیں کس وقت امتحان اسٹارٹ کرنا ہے کس وقت ختم کرنا ہے کسی سے بات نہیں کرنا ہے کسی سے مدد نہیں لینی ٹھیک ہے تو اس کے اندر ان چیزوں کا بھی آپ کو وہاں پہ ٹائم دیا جاتا ہے کوششن دیا جاتا ہے تاکہ آپ وہاں پر کوئی ایرر نہ کریں لیکن ڈفرینشیل اکویشن اتنی ہی آسان چیز ہے ہم دیکھتے جائیں گے ابھی تو ہمارا یہ نائنتھ لیکچر ہے اور ابھی ہم نے تھرٹی سکس لیکچر اور کرنے ہیں یعنی اس آپ کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے تو اس میں کہیں کہیں تھوڑی سی کمپلیکیشن آئیں گی لیکن اوور آل یہ سبجیکٹ بڑا انٹرسٹنگ رہے گا اگلی ایگزامپل جو ہم نے بھی آپ کو دکھائی تھی اس کو ہم کرتے ہیں جی ایگزامپل کیا ہے two y d y by d x plus x square plus y square plus x to zero یہ بھی نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سبسٹیوشن کرنا پڑے گا کیا سبسٹیوشن کرنا پڑے گا ذرا سا احتیاط سے دیکھیے گا ہم نے یہ سبسٹیوشن کیا ہے کہ x square plus y square is equal to u تو 2x x plus two y d y by d x two d u by d x یہ سبسٹیٹیوشن کریں گے تو آپ کے پاس کیا بن گئی اکویشن اتنی بڑی ڈفرینشیل اکویشن ہے اور آپ کے پاس اتنا سا آنسر آیا کیا اس سبسٹیوشن کرنے کے بعد اتنا سا ریڈکشن کرنے کے بعد modified differential equation d u by d x plus u is equal to x آ گئی ٹھیک ہے تو کبھی کبھی مشکل سوال کو آسانی کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں تو بڑا سمپل سا سوال بن جاتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا زندگی کے اندر کبھی لڑائی ہو رہی ہے جھگڑا ہو رہا ہے بہت مار کٹائی ہو رہی ہے ایک چھوٹا سا لفظ استعمال کریں کہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی تو آپ دیکھیں دوسرا آدمی کتنی جلدی پسیت جائے گا اگر آپ کی غلطی ہے اسی طریقے سے اگر دوسرے کی غلطی ہے اور آپ سب وہ کہتے سوری تو کیا ہوتا ہے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے یہ ایک سبسٹیٹیوشن ہے اتنے بڑے جھگڑے کا ہم نے بھی ڈفرینشیل اکویشن میں اتنے بڑے جھگڑے کو سبٹیوشن کر کے ایک چھوٹی سی ڈیفرنشیل اکویشن میں چینج کر دیا یہاں پہ پی کی ویلو 1 ہے کیو کی ویلو ایکس ہے آپ اس کو انٹیگریٹ کریں گے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے which is equal to the power x multiply کریں سمپلیفائی کریں انٹیگریٹ کریں جواب لکھیں integrating factor e to the power x اس سے ملٹیپلائی کر دیا e to the power x d u by d x plus u e to the power x is equal to x e to the power x next step میں سولوشن نکالا ہے اس کے اندر ایک چیز ان وہ یو ہے کیونکہ اوریجنل اکویشن وائی اور ایکس کے اندر تھی تو ہم نے یو کو سبسٹیچیوٹ کیا تھا اسکوائر پلس وائی اسکوائر کے برابر تو یہ ویلوز اگر آپ سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھا کہ ڈیفرنشیل اکویشن جتنے بھی ہم نے سالو کی چودہ ایگزامپلس کی ہیں اس کے علاوہ میں نے بہت ساری ایکسرسائز آپ کے پاس اور بھیجی ہیں جو آپ کو مل گئی ہوں گی اور اس میں بھی آپ نے ٹرائی کی ہوں گی آ, تو یہ جتنی بھی ایگزامپلس تھیں جتنی بھی ایکسرسائز ہیں ڈفرینشیل اکویشن کی بڑی آسان رہی ہیں یہ اس لیے آسان رہی ہیں کہ ہم روز کے روز ریوائز کرتے ہیں روز کے روز پریکٹس کرتے رہیں اور یہ ایک میکینکل میتھمیٹکس ہے میکینکل آپریشنس ہے اس کے اندر اگر اسٹیپس بائی اسٹیپس آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم آئے گی اور آج کا سارا لیکچر اسی لیے اس پہ ڈیوٹ کیا تھا کہ ایگزامپلس کر لیں اور جب ایگزامپلس کر لیتے ہیں آپ تو آپ کے پاس ایک چیز آتی ہے جسے ہم کانفیڈینس کہتے ہیں جس طریقے سے سائیکل چلانا ایک ہنر ہے آپ بیٹھ کے سائیکل چلاتے ہیں نا آپ کے پاس کوئی نالج یہاں نہیں ہوتی ہے لیکن ایک کانفیڈینس ہوتا ہے جس کے تحت آپ سائیکل چلاتے رہتے ہیں اسی طرح سے ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کانفیڈینس ہے تو آپ ڈیفرنشیل اکویشن سالو کر سکیں گے اور آج کا لیکچر بیسیکلی اگر آپ کہیں تو ڈیوٹ کیا گیا تھا کانفیڈینس بلڈنگ کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد اب جو نیکسٹ لیکچر ہمارے پاس آئے گا جو نیکسٹ سبق ہوگا ان ڈیفرنشیل اکویشن کی اپلیکیشن اب ہم ماہر ہو گئے ہیں ہم باہر جا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اوزار ہیں ہتھیار ہیں ٹول ہیں جن کو ہم اپلائی کر سکیں گے ڈیلی لائف کے اندر ٹھیک ہے تو ہم نیکسٹ لیکچر دو یا تین ڈیوٹ کریں گے اپلیکیشن آف ڈیفرنشیل اکویشن وہ ڈفرینشیل اکویشن جو فرسٹ آرڈر کی ہے اب آج کا جو ہمارا لیسن تھا وہ سارے کا سارا سارے کا سارا ریویژن تھا جو کہ ڈفرینشیل اکویشن ہم نے کی تھیں ان کی مختلف ایگزامپل ہم نے کر لی ہیں اب نیکسٹ لیکچر میں ہم ان ساری ڈفرینشیل اکویشن جو ہم نے پڑھی ہیں ان کو اپلائی کریں گے آپ یہ دیکھیے گا اگلے لیکچرس میں جہاں پہ ہم اپلیکیشن کریں گے کس ڈیفرنشیل اکویشن کی یعنی یہ فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن کی اپلیکیشن ڈیلی لائف میں کس کس جگہ یہ استعمال ہوتی ہیں ہم یہ دیکھیں گے ان سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ان ڈفرینشیل اکویشنس کو ریئل لائف میں کمرے سے باہر نکل کے ٹرائی کریں گے آبزرو کریں گے کبھی ہم کیمیکل ریئیکشنس میں دیکھیں گے کبھی ہم چیزوں کو گرتا ہوا دیکھیں گے کبھی چیزوں کو ہم اوپر پھینک کے دیکھیں گے ایسا نہیں کریں گے ہم چیزوں کو ٹکرائیں گے لیکن کسی وقت خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ کوئی ٹکر ہو جائے تو ہم دیکھیں گے اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے کیسے ہوا ہے کیا چیز ہوئی یہ ساری کے ساری اپلیکیشنز ہیں کسی وقت کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ کیسے اضافہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے کس ریٹ سے ہو رہا ہے جب میں نے ریٹ کی بات کی تو میں نے ڈیفرنشیل اکویشن کی بات کروں گا ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے کیا کرنا ہے اگلے جو تین لیکچرز ہیں اس پہ ہم ڈیوٹ کریں گے جب یہ لیکچرز ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کی طرف جائیں گے لیکن اس سے پہلے ابھی ہم تین لیکچرز پہ فوکس کریں جو اگلے تین لیکچرز ہوں گے اس کے اندر ہم یہی ڈیفرنشیل اکویشن جو ہم نے پڑھ لی ہیں ان کو اپلائی کریں گے جب ڈیفرنشیل اکویشن ایک دفعہ بن جائے گی تو انہیں طریقے کار سے ہم نے ان کو سالو کرنا ہوگا تو یہ آج کا لیکچر ہے آج کا لیکچر ہم یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں with this sort of emphasis once again کہ آپ جتنی بھی ایگزامپلس ہیں ان کو دوبارہ سے کریں گے جتنی ایکسرسائز ہیں اس کو ٹرائی کریں گے اگر کسی وقت کچھ کوئی سوال ایسا آ جائے چاہے مسپرنٹ کے طور سے آ جائے اور آپ کو آپ اسے سالو نہیں کر سک رہے ہیں تو آپ ہمارے پاس ای میل سے دوبارہ سے کانٹیکٹ کریں ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیں تاکہ ہم آپ کی انڈیویجل ڈیفیکلٹیز کو کر سکیں یہ ڈیفرنشیل اکویشن یا میتھمیٹکس میں اگر آپ اسی وقت اس پرابلم کو یا غلطی کو پکڑ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ وہاں پر غلطی کو نہیں پکڑیں گے تو آگے جا کے جواب جب بہت دیر کے بعد پتا چلے گا کہ آپ نے سیکنڈ اسٹیپ میں تھرڈ اسٹیپ میں غلطی کی یہ تو جناب آج کا لیکچر تھا ہمارے پاس جو ہم نے ڈیوٹ کیا ساری ایگزامپلس کے اوپر تو اسی طریقے سے جب آگے بھی ہم کسی وقت ایک خاص قسم کی اکویشن کمپلیٹ کریں گے تو ایک آدھ لیکچر ڈیوٹ کریں گے ایگزامپلس کے اوپر ایکسرسائز کے اوپر یہ میکینکل میتھمیٹکس ہے سارے کا سارا ڈفرینشیل اکویشن اس میں بار بار بار بار کرنا ہے تو اب میرے خیال میں آج کا لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں مکمل کرتے ہیں اور یہیں پہ رکتے ہیں آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ سر جائیں تاکہ اور دوسرے بہت سارے کام کریں تو اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ اور السلام علیکم